اللہ کو کہ انہوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرے تذکرہ سنا کر اور صحبت کے کچھ رنگ دکھا کر ہمیں محظوظ کیا اور ہمارا ہمیں خوش وقت کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں حضرت کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ ہے کہ نماز وقت ہے ہو گیا ذرا زیادہ ہی ہو گیا تو نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہمارا کام آہستہ تھوڑا سا رہ جائے گا انشاءاللہ توبہ کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے اللہ آپ کو خیر و برکت دے نماز پڑھ لیتے ہیں